اے لوگو ایک کہاوت فرمائی جاتی ہے اسے کان لگا کر سنو و جناؤ اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو ایک مکھی نہ بنا سکیں گے اگرچہ سب اس پر اکٹھے ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کچھ چے کر لے جائے تو اس سے چھڑا نہ سکے کتنا کمزور چاہنی والا اور وہ جس کو چاہا